جو بھی آئے ابراہیم پہ امتحان جو بھی آئے ابراہیم پہ امتحان ابراہیم بنے صبر کی چٹان صبر کی چٹان صبر کی چٹان صبر کی چٹان جو بھی آئے ابراہیم پہ امتحان ابراہیم بنے صبر کی چٹان پیدا ہوئے جب پیارے ابراہیم پیدا ہوئے جب پیارے ابراہیم بتوں کی ہوتی تھی پوجا اور تعظیم پوجا اور تعظیم بتوں کی ہوتی تھی پوجا اور تعظیم پوجا اور تعظیم ملے یا خلیل کو کیسا خاندان ملے یا خلیل کو کیسا خاندان ابراہیم بنے صبر کی چٹان جو بھی آئے ابراہیم پہ امتحان ابراہیم بن بنے صبر کی چٹان جتنے بھی آئے ہیں حکم کا سرے جتنے بھی آئے ہیں حکم کا سرے ابراہیم بنس پھر بھی صابر پھر بھی صابر ابراہیم بنے پھر بھی صابر پھر بھی صابر کیا ایسا صبر رضا رحمان کیا ایسا صبر رضا رحمان ابراہیم بنے صبر کی چٹان جو بھی آئے ابراہیم پہ امتحان ابراہیم بن صبر کی چٹان باپ نے نکالا کیوں خلیل کو گھر سے باپ نے نکالا کیوں خلیل کو گھر سے کچھ نہیں ملے گا بتوں کے در سے بتوں کے در سے کچھ نہیں ملے گا بتوں کے در سے بتوں کے در سے کیا جو خلیل نے یہ سر عاملان کیا جو خلیل نے یہ سر عاملان ابراہیم بنے صبر کی چٹان جو بھی آئے ابراہیم پہ امتحان ابراہیم بنے صبر کی چٹان حاجرہ اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑ دو حاجرہ اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑ دو ان کا تعلق رب سے جوڑ دو رب سے جوڑ دو ان کا تعلق رب سے جوڑ دو رب سے جوڑ دو حاجرہ بھی مان گئی رب کی امان حاجرہ بھی مان گئی رب کی امان ابراہیم بنے صبر کی چٹان جو بھی آئے ابراہیم ابراہیم پہ امتحان ابراہیم بنے صبر کی چٹان حاجرہ کے پاس تھا نہ کچھ کھانے لئی حاجرہ کے پاس تھا نہ کچھ کھانے لئی اللہ کے حکم سے نہ کچھ پینے لئی نہ کچھ پینے لئی اللہ کے حکم سے نہ کچھ پینے لئی نہ کچھ پینے لئی ایڑیوں سے زم زم یہ رب کا احسان ایڑیوں سے زم زم یہ رب کا احسان ابراہیم بنے صبر کی چٹان جو بھی آئے ابراہیم پہ امتحان ابراہیم بنے صبر کی چٹان ادائے حاجرہ کی باقی ہے رہی ادائے حاجرہ کی باقی ہے رہی صفا مرو دوڑ سنت بنی سنت بنی صفا مرو دوڑ سنت بنی سنت بنی عمرہ کر عمرہ حج کرے جو انسان عمرہ حج کرے گا جو انسان ابراہیم بنے صبر کی چٹان جو بھی آئے ابراہیم ابراہیم پہ امتحان ابراہیم بنے صبر کی چٹان ابراہیم نے دیکھا جب خواب ابراہیم نے دیکھا جب خواب بیٹے کا نہ دیکھیا ہونا ہے شباب ہونا ہے شباب بیٹے کا نہ دیکھیا ہونا ہے شباب ہونا ہے شباب رب کے حکم کو سمجھا علی شان رب کے حکم کو سمجھا علی شان ابراہیم بنے صبر کی چٹان جو بھی آئے ابراہیم ابراہیم پہ امتحان ابراہیم بنے صبر کی چٹان خلیل نے لٹایا پسر کو جات خلیل نے لٹایا پسر کو جات خلیل نے لٹایا پسر کو جات پسر نے کیا صبر بےحاد صبر بےحاد پیسر نیا صبر بےحاد صبر بےحاد ان شاء اللہ ہوں گا میں صابر جوان انشاءاللہ ہوں گا میں صبر جوان ابراہیم بن صبر کی چٹان جو بھی آئے ابراہیم پہ امتحان ابراہیم بن صبر کی چٹان زبی پہ چلائی جب چھری نہ چلی زبی پہ چلائی جب چھری نہ چلی کی گردن چھری سے کٹی چھری سے کٹی دمبے پی گردن کی گردن چھری سے کٹی چھری سے کٹی چھری بھی ایمانتی حکم یزدان دان وہ چھری بھی ایمانتی حکم یزدان ابراہیم بنے صبر کی چٹان جو بھی آئے ابراہیم پہ امتحان ابراہیم بنے صبر کی چٹان حاجیوں کی حاج قبول ہوگی تاب حاجیوں کی حاج قبول ہوگی تاب کریں گے والی سنت وہ جاب سنت وہ جاب کریں گے خلیل والی کریں گے خلیل والی سنت وہ جاب سنت وہ جاب زبی والی سنت رہے گی تا جہان زبی والی سنت رہے گی تا جہان ابراہیم بنے صبر کی چٹان جو بھی آئے ابراہیم پہ امتحان ابراہیم بنے صبر کی چٹان بیت اللہ کیا جب خلیل نے تعمیر بیت اللہ کیا جب خلیل نے تعمیر رب سے مانگا ہے خطیب بضمیر خطیب بضمیر رب سے مانگا ہے خطیب بضمیر خطیب بضمیر آمنا کا لال دیا رب کا جو احسان آمنا کا لال دیا نام بازشان ابراہیم بن صبر کی چٹان آمنا کا لال دیا رب کا جو احسان ابراہیم بنے صبر کی چٹان جو بھی آئے ابراہیم پہ امتحان ابراہیم بنے صبر کی چٹان سکریا لکھ لکھے کیسے ان کی تعریف سکریا لکھ لکھے کیسے ان کی تعریف قرآن کرتا جن کی توصیف جن کی توصیف قرآن کرتا جن کی توصیف جن کی توصیف پڑھ کے سناتا ہوں میں بیسے کامران پڑھ کے سناتا ہوں میں بیسے کامران